آ کتاب لکھی ہے بریلوی نے قائد اعظم کا مسلک اس لکھا رحمت اللہ علیہ اس لکھا ہے کہ یہ پکا ولی سی تو ستا ولیاں کی شان دس یہ ساڈا سی سمجھ نہیں آئی نا میری گل آ کتاب لکھی ہے دیوبندی میں قائد اعظم مسلم لیگ اور تحریک پاکستان محمد حنیف شاہد جی لکھیے نشریات لاہور سے چھاپیے لکھیا کہ حضرت قائد اعظم جو ہیں وہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی زیر تربیت ہے یہاں آپ پکے ہیں اور انہیں ہوا نے لکھا بھائی یہ اتنا آ شیعہ شیع شیعہ آدھے نے ساڈا ہے بریلوی آدھے نے ساڈا ہے دیوبندی بندی آدھے نے ساڈا ہے ہوں پیو نچو آپ تنہا